اللهم صل على سيدنا یہ نیٹ کا مسئلہ ہوگا اگر جو میرے پاس وہ ہے شو کر رہا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر آڈیو سیٹنگ وغیرہ وہ تو اس میں تو شور نہیں ہے اللهم صل على سيدنا اب ہم آگے اس میں کل چل رہا تھا جی کہ باب استقبال کا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا استقبال کا آپ لوگوں نے خود کرنا تھا اور سارے قوانین لگانے تھے وہی پانی لگا تھا اب ہمارے تھے باب اختیار کی طرف اجو ہے باب الجتیاب الجتیاب جنگل کو طے کرنا الجتیاب تو کیا آئے گا اجتابا اجتابا اجتاب اجتیاب انفاغ و مصطاب ان اوسیب و اجتاب اجتیاب انفاغ و مصطاب ان علم رمضہ اجتب ملا تجتب اب دیکھیں کیا تھا اصل میں اجتاب اجتابا صابا میں تھا تھا تھا مو تو ہر ایک ماں کا بد مقصود تھا لگے گا اس کالج سے بدل دیں گے تو اج تبنا اصل میں کیا تھا اج تب اج ایک تصبنا متحرک تھا ماں قبل مکتو تھا اس کو علیف بدلا تو کیا بن گیا اجتابنا ہو گیا اجتاب نہ دیکھا ساتھ رہنے والا سامنے لگے گا تو کیا بن جائے گا اجتابتا طبنا پھر آگے ایسے چلے گا تما استب سننا استب تو استب نہ ہو جائے گا نا ماضی کیسے ہوگا اجتی استاب استاب مستاب اجتیبا اجتیبا اصل میں کیا تھا اجتیبا اصل میں کیا تھا اجتویبا تھا کیا تھا اجتویبا تھا اکتوسیبا اجتویبا اچھا اجتوی تھا واؤ سا واو مقصور تھا ماقبل ذمہ تھا واؤ کا کسرہ ماقبل کو دے دیں گے واؤ کا کچرا کس کو دے دیں گے ماں قبل کو دے دیں گے کیونکہ واؤ سے واؤ کا کچرا ماں قبل کو دے دیا یا واؤ کا کچرا ماں قبل کو دے دیا تو واؤ ساکن ہو گیا ماں قبل کچرا تھا کس سے بدل جائے گا جا سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا اجتیبا اجتیبا ٹھیک ہے اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اجتیبا بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اجتیبا بھی یہ آپ کو ملے گا اسی کے اندر انوار الاشرفیہ کے اندر آپ دیکھیں گے انوار الاشرفیہ کے اندر یہ اجتیبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کا مشہور کا سیزا وہ کیوں ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھتا تھا آپ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا پڑھا جا سکتا ہے اجتیبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اجتیبہ ہی پڑھیں گے اجتابا وہ اجتیبا اجتیباً اجتویبا تھا اجتیبا اجتیبا اجتیبت اجتبنا ٹھیک ہے نا اب اج تو وبنا تھا اج تو وبنا اخت سبنا اج تو وبنا اج تو وبنا تھا یہی ہوا پھر اجتیب نہ ہوا پھر اجتب نہ ہوا اجتب نہ اجتب کا اجتب ہوا اجتب اس طرح سارا چلے گا چلیے آگے یہ تابو اصل میں کیا تھا یہ تابی وہ تھا یہ تابی وہ یہ تابی وہ واؤ متحرک ماقبل مفتو تھا واؤ متحرک ماقبل مفتو تھا کالا والا کام لگنے تو کیا ہو جائے گا یہ تابی سے یہ تاب ہو گیا یہ تاب یہ تابان یہ ہوتا تشتاب و تشتابان یہ تبنا اصل میں کیا تھا یج یج طویب نہ تھا یج تصب نہ یج طویب نہ تھا گو متحرک ماقبل مخصوص تھا جھک کا اجتاب نہ ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا ساکن تو اجتب نہ یعنی یج تب نہ ہاں، یج طویب نہ تھا یج طویب نہ تھا جب ہاں، کالا والا کام لگے گا تو کیا بن جائے گا یج تاب نہ پھر یج تب نہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا جلدی ہوتی ہے میں جلدی کر رہا ہوں ہر چیز کی میں نہیں کر سکتا ہوں ٹائم تھوڑا میرے پاس دس پندرہ منٹ کے اندر میں نے یہ کام کرنا ایک گھنٹہ چاہیے سمجھتا ہوں ایک گھنٹہ جی اب آپ کو خود ہونا چاہیے وہی قوانین ہے بس اسی کو آپ نے وہ کرنا ہے ہر اصل نکال کے آپ لگائیں گے ٹھیک ہے پھر آگے چلیں گے جی جاوید صاحب جابے میں اچھا، مجھول کیسے آ جائے گا یوج یوج تابو تابو یہ جو تاباب تھا وہی کالا والا قانون لگے گا تو یوج تاب ہو جائے گا یوج تاب ہو اجتیابن اختیار اصل میں کیا تھا اجتیوابن تھا اقتصابن اجتیوابن تھا اجتیوابن اجتیوابن یہاں پہ کیا کریں گے کہ بہو کا یہ جو وہ ہے واؤ کی حرکت ہے یہ گر جائے گی واؤ واؤ کے اوپر پتا تھا نا اجتوا بن اجتوا بن اور ماقبل اس کا کسرا تھا ماقبل اس کا کسرا تھا واؤ متحرک ہے ماں قبل کسرا تھا تو واؤ کی حرکت یہاں پر گر جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا جیسے کیوامن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں یعنی کیوامن جیسے کہ کیامن کیسے بنتا ہے کیوامن تو ہاں، جب شرکت گر گئی تو بہت آفیم ماقبل تھا تو یہ اجتیابن ہو جائے گا اجتیابن اجتیاب مکثر ایسے آئے گا اجتیابن اور ایسے ہی سارے آگے جائیں گے اور اس میں فائل اور اس ان دونوں میں ایک جیسا آئے گا مجھتاب مجتاب دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا یہ اس میں فائل ہے یا اس میں مفہول ہے کیسے کیوں نہیں پتہ چلے گا دیکھیں اس میں فائل تھا مجھ بن تھا اس میں فائل کیا تھا مجھ بن تھا اور اس میں مقبول کیسے آئے گا مجھ توابُن دونوں جگہ پہ کون سا قانون لگ رہا ہے کالا والا قانون لگ رہا ہے مجھ تابیب میں بھی واؤ ہوتا ہر ایک ہے لیکن واؤ کسرا ہے ماقبل مجھ تعب ما قبل ہے کالا والا قانون لگ رہا ہے تو اس میں فائل کیا بن جائے گا مجھ تعاون اس کا اس میں مقبول کیا تھا مجھ تابن واؤ متحرک ہر ایک مقتو تو اس کالا والے قانون سے بدلیں گے تو کتاب اس نے اجوب کے اندر باب سیال کے اندر اس میں فائل اور اس میں مفول اجبک کے اندر باب اختیال کے اندر اس میں فائل اور اس میں مفول کے سیگے بالکل ایک جیسے ہوں گے مجتاب مجتاب کوئی بھی اور بھی لیں گے وہ بھی ایسے ہی آئیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات یہ اب تو آپ کا اپنا کام ہے سارا کا سارا کرنے کا مجھے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ کریں اور سنائیں ایک دوسرے کو بس ختم گئی میرے کام ختم ہو چکا ہے الام میں الام رومین ایج تب اچھا جی، اصل میں کیا تھا ایک تصب ایج طبیب ایج طبیب واؤ متحرک ماقبل مکتوب کیا لگے گا کالا والا قانون لگے گا تو یہ واؤ کیا ہو جائے گا ایج طبیب سے کیا بن جائے گا ایج تاب اج اجت شاق لگے گا گیل جائے گا ایج اللہ عجب اور اسی طریقے سے دیکھیں مختار مختار اس میں فائل بھی ہے مختار اور اس میں پھول بھی آ رہا ہے اجبیائی کے اندر اختیار تھا مختار اختیار سو مختار البر میں اختر میں جاتا اختر اور اچھا یہ دیکھیں اختیرہ انہوں نے پڑھا اختیرہ دیکھیں اختیرہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا نیچے ہاشیے میں جائیں اختیرہ اصل میں کیا تھا اخ تھا اخیبا تھا کسرا کسرا یا بات زما کے شکیل تھا اخ تھا کسرا کسرا یا کثرا نا بات زما کے شکیل تھا نقل کر کے ماقبل کو دے دیا یا کا کسرا ماقبل کو دے دیا اچھا اس بات دور کرنے حرکت مکمل کی تو کیا ہو گیا اختیرا ہو گیا اختیرا تائی اختیار کی وجہ سے ضمہ حمزہ کو کسرا سے بدل دیا تو کیا بن گیا اختیرا ہو گیا اختیرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا تو اختیرا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اختیرا بھی پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اجتابا اجتاب اکیاون مستابن وہ اجتیبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اجتیبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں پڑھے جا سکتے ہیں مجھول کیوں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باب اختیال کی تا کا تا کے کرتے ہوئے تا یہ کسرا تھا باب اختیال کے اندر جو تا آتی ہے اس تا کے اندر حمزہ جو وصلی ہے اس کا بھی کسرہ سے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ کر لیتے ہیں دونوں پڑے جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اصل میں کیا تھا اختیارہ یخ تیار ہو اختیار تھا وہ مختار ہوں یو کر رہے تھے یہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کر دیں بابی انتل پہ آ جائیں بابی بابیال میں جلدی بھی کروں گا تاکہ پھر ہم آگے دعا یادو والی گردانوں میں انشاءاللہ پہنچیں گے تاکہ باب انتیاز پہ آ جائیں الانتیاز و تابدار ہونا انقادا یا انقاد و انتیاز فاغون و انقاد ہو ان کی رجوع تابدار صدا کا انقاد حلام رومین ان کا نیتن کرتا بھول پڑے یا نہ پڑیں گے باب انتیاز ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا باب انتیاز ہمیشہ لازمی ہوتا ہے باب انتیاز کیا ہوگا لازمی ہوگا جب لازمی ہے تو نہ اس مقول آئے گا اور نہ اس کا مجھول آئے گا ٹھیک ہے نا اس لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں گردانے لکھی جاتی ہیں صرف لکھی جاتی ہیں اس وجہ سے تاکہ زبان سے چڑھی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے بھی کی ہیں کی گردانے بھی کی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسی نہیں ہے ان کا ان کا ودا تھا ان کا ودا کالا والا کام لگے ان کا دو تھا کوئی کالا والا کام لگے یعنی کا دو ان کے کیا تھا ان کے وعدہ تھا ان کے وعدہ تھا واؤ کے اوپر فتح تھا ماقبل کسرا تھا واؤ کے اوپر فتح تھا ماقبل قبل تھا اس کو کیا کر دیا گیا واؤ کسرے واؤ کے فتح کو گرا دیا گیا تو واؤ ساکن ہو گیا اور ماقبول یاد ہو جاتا کیا بن جائے گا ان کی یادن ہو جائے گا منقو سے من کادن ہو جائے گا ملنگوں ان کبھی تھا تو ان کا دو جائے گا تھا اللہ کا دو جائے گا اچھا اجب پھر یہی کیا آئے گا امتیاز دیوار پھٹنا امتیاز انکازا یا انکاز امتیاز فوا ممکاز علام روبن ان کا ذنا تنقد انکازا تو نے کیا تھا ان کا یازا تھا ان کا یازا پھر کالا والا قانون لگے گا تو کیا ہو جائے گا انکازا یعنی کازا اس میں کیا تھا ین کا یزو تھا ین کا یزو یا متحرک تحریک ماں کا بنا اس کا کالا والا قانون لگے ین کازا ہو جائے گا امتیاز انفا ہوا من جی من کا من کا من کا آسان ہے بالکل بچوں والی بات نہیں ہے آپ کو خود وہ یاد کیسے ہوں گے کیسے یاد ہوں گی بابی خیال آپ کو یاد ہونا چاہیے باب خیال آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں آپ وہ گردان کرتے جائیں میں نے کہنا کہ اصل کرتے جائیں آپ جیسے اصل جو آپ کرتے ہیں جی ان کا ودا ان کا ودا ان کا ودا ان کا ودو ان کا ودت ان کا ودتا ان کا ودنا ان کا ودتا ان کا ان ودو یہ تو تھا جو اصل کردان تھی تو آپ کو ویسے ہی یاد سکے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ تعلیل کرتے جائیں تعلیل کر کے ایک دفعہ کر لیں گے بس جو تعلیل کر کے جو چیز نکلے گی آپ اسے یاد کریں ان کا دا ان کا دا ان کا دو ان کا دت ان کا دتا کرنا ان کرتا ان کا ان انکت ان کرتنا چیزوں جی، تو یہ اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ سیکھیں گے مستر تو یہی ہوتا ہے نا مستر کے اندر تمہیں ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک قانون لگ رہا ہوتا ہے جو ہے واوی اندر قانون لگ رہا ہوتا ہے کہ واؤ کو یاد سے بدل رہے ہوتے ہیں واؤ کو یاد سے بدلنے والا قانون لگا رہے ہوتے ہیں واؤ کو یاد سے بدلنے کا قانون لگاتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے ورنہ اس کے اندر سے نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے اجر الحمد للہ ہمارا مکمل ہو گیا آج وقت ہاں جو وہ کلمہ کے آخر میں واقع اس سے پہلے کچرا ہو اب کل ہاں اصل تو یاد رکھنی پڑتی ہے نا دیکھیں کئی چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلتی ہیں یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں ہم چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا اس کا مادہ جو ہے نا وہ اجوف اجوف ہے یا جائی ہے اجوف واوی ہے یا اجوف جائی ہے کیونکہ قانون لگ جاتا قانون لگا ہوا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا آدمی کو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ وزن یاد ہوتے ہیں کیونکہ اس کی اس کا جمع کیا آ رہی ہے جمع سے اصل کا پتہ چلتا ہے جمع سے یا تصویر سے اصل کا پتہ چلتا ہے تو وہاں پتہ چل جاتا ہے بعض بعض جگہوں پتہ نہیں چلتا تو آپ کو لغت دیکھنی پڑتی ہے لوگوں دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کا امادہ کیا تھا اصل میں یہ واوی ہے ہے یا ایسے ہی یا واوی کے سے دیکھنا پڑتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انسان کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہے پھر نہیں اب آنے نہ سبق اور ہر چیز آتی بھی نہیں ہے انسانوں کو یہ جو ہے یہ چیز ہم جتنی بھی محنت کریں یہ سب کچھ کریں ہم اتنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے طالب علم ہر سال بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے پھر پڑھانا شروع کرتا ہے پڑھانے کے اندر بھی ہوتا ہے آپ ہر سال نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جی بندے کو ایک بھی چیز آ جاتی ہے بعض گیا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کیا ہے کیا دیکھنا پڑتا ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے لازمی طور پہ آپ کوئی بھی ہو آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے